اور اے میری قوم میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر یہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے اور لوت کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے